حضرت عبداللہ بن برائدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی چیز جس کے ساتھ تم سفید بالوں کا رنگ بدلو مہندی اور وسمے کا آمیزہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چوراسی